امپیریلزم کا شبہ یہاں پہنچ کر مجھے بھی اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں جہاد صرف وہی ہے جو محض فی سبیل اللہ ہو اور جہاد کے نتیجے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قیصر و کسرا کو ہٹا کر خود قیصر و کسرا بن جائے مسلمان اس لیے نہیں لڑتا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں لڑ سکتا کہ اس کی ذاتی حکومت قائم ہو جائے اور وہ خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لے اور ناجائز طور پر لوگوں کی گاڑی محنتوں کو روپیہ وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جنتیں بنانے لگے یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد فی سبیل تاغوت ہے اور ایسی حکومت کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اسلام کا جہاد تو ایک خشک اور بے مز محنت ہے جس میں جان مال اور خواہشات نفس کی قربانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اگر یہ جہاد کامیاب ہوا اور نتیجے میں حکومت مل جائے تو سچے مسلمان حکمران پر ذمہ داریوں کا اس قدر بھاری بوجھ عائد ہو جاتا ہے کہ اس غریب کے لیے تو راتوں کی نیند اور دن کی آسائش تک حرام ہو جاتی ہے مگر اس کے معاوضے میں وہ حکومت و اقتدار کی ان لذتوں سے کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتا جن کی خاطر دنیا میں عموماً حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام کا فرما روا نہ تو رعیت کے عام افراد سے ممتاز کوئی بالا تر ہستی ہے نہ عظمت و رفات کے تخت پر وہ بیٹھ سکتا ہے نہ اپنے آگے کسی سے گردن جھکوا سکتا ہے نہ قانون شریعت کے خلاف ایک پتا ہلا سکتا ہے نہ اسے اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست یا خود اپنی ذات کو کسی ادنا سے ادنا ہستی کے جائز مطالبہ سے بچا سکے نہ وہ حق کے خلاف ایک حبہ لے سکتا ہے اور نہ ایک چپا بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے ایک متوسط درجہ کے مسلمان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی تنخواہ کافی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بیت المال سے ایک پائی لینا بھی اس کے لیے حرام ہے وہ غریب نہ شان قصر بنوا سکتا ہے نہ قدم و حشم رکھ سکتا ہے نہ عیش و عشرت کے سامان فراہم کر سکتا ہے اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ ایک دن اس کے اعمال کا سخت حساب دیا جائے گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ جبر سے لی ہوئی زمین کا ایک چپا تکبر و فرعونیت کا ایک شمع ظلم و بے انصافی کا ایک دھبا اور خواہشات نفسانی کی بندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکل آیا تو اسے سخت سزا بھگتنی پڑے گی اگر کوئی شخص حقیقت میں دنیا کا لالچی ہو تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہ ہوگا اگر وہ اسلامی قانون کے مطابق حکومت کا بار سنبھالنے پر آمادہ ہو کیونکہ اسلامی حکومت کے فرما روا سے تو بازار کے ایک معمولی دکاندار کی پوزیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ تو خلیفہ سے زیادہ کماتا ہے اور رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے خلیفہ بیچارے کو نہ ان کے برابر آمدنی نصیب اور نہ رات کو چین سے سونا نصیب یہ بنیادی فرق ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کا غیر اسلامی حکومت میں حکمران گروہ اپنی خدا بندی قائم کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے ملک کے وسائل و ذرائع استعمال کرتا ہے بخلاف اس کے اسلامی حکومت میں حکمران گروہ مجرد خدمت کرتا ہے اور عام باشندوں سے بڑھ کر اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا اسلامی حکومت کی سول سروس کو جو تنخواہیں ملتی تھیں ان کا تقابل آج کل یا خود اس دور کی امپیریلسٹ طاقتوں کے سول سروس کے مشاہروں سے کر کے دیکھیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی جہاں کشائی اور امپیریلزم کی عالمگیری میں حروحی و جوہری فرق ہے اسلامی حکومت میں خوراسان عراق شام اور مصر کے گورنروں کی تنخواہیں آپ کے معمولی انسپیکٹروں کی تنخواہوں سے بھی کم تھیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ نہ تھی درا حالہ کے بیت المال دنیا کے دو عظیم الشان سلطنتوں کے خزانوں سے بھرپور ہو رہا تھا اگرچہ ظاہر میں امپیریلزم بھی ملک فتح کرنا ہے اور اسلام بھی مگر دونوں کے جوہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور یہ ہے اس جہاد کی حقیقت جس کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے رہے ہیں اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ آج اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں بھی اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تو میں ارض کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کے اصل مشن سے ہٹا کر تعویز گنڈوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی ہے جنہوں نے نجات اور فلاح اور حصول مقاصد کے لیے شارٹ کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جان فشانی کے بغیر سب کچھ تصویر پھرانے یا کسی صاحب قبر کی عنایات حاصل کرنے ہی سے میسر آ جائے جنہوں نے اسلام کی کلیات اور اصول و مقاصد کو لپیٹ کر تاریخ گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو آمین بالجہر اور رف الجدین اور ایسال ثواب و زیارت قبور اور اسی قسم کی بے شمار جزیات کی بحثوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قطعی بھول گئے اگر اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر یہ سوال ان عمرا اور احکام و اصحاب اقدار کے سامنے پیش کیجیے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختم قرآن کرا دیں اور کبھی عید میلاد کے جلسے کرا دیں رہا اس قانون اور ہدایت کا عملہ نافذ کرنا تو یہ حضرات اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھتے ہیں کیونکہ درحقیقت ان کا نفس ان پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے یہ بڑی سستی نجات کے طالب ہیں